تو چند کم ملایا وائیں ہر ایک ایک متھیا ہوا وقت تھوڑی چلتو جا رہی ہوئے وہی سارا کم وہ انتظام فرماوے تو وہ آیتان کھول کھول کے بیان کرے تانجے تم اپنا رب کھولے جانور یقین کر لیں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تو وہی ہے جس نے زمین کھلیار چھوڑی تو اس نے اسما پہاڑ تو دریا پیدا کر چھوڑیا تو ہر طرح میوہ بچوں دو دو قسم پیدا کی وہ رات نہ تیاری نال چھپا شوڑے بے شک اس ماں ان لوکاں واسطے نشانی ہے جڑا سوچیں تے سمجھیں وفي الأرض قطع متجامرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تزمين ما نیڑے نیڑے کنی کنی پاڑائیں تے داخنگا باغیں اور فصلیں تے کھجوریں کئی کئی لڑا آلی بھی تے ایک لڑی بھی حالانکہ سگ ساریاں نہ ایک ہی پانی کی لگے وہاں میوہ ماں کجا نہ کجا تے سرس بنا دیا بے شک عقل علم وقت ہے اس میں بڑی نشانی ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَئِذَا كُنَّ كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جے کدے تجب ہے تا انہوں یا گل واقعی تاجب آلی ہے کہ جد ہم مر گئے مٹی ہو گا پھر کیوں ہم دوری باری پیدا کیا گا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رب نال کفر کیو ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں کا مت توک یعنی لڈن کلیا جے گا تو یہی لوگ دوزخی ہیں جس میں یہ سدا ہی رہے گا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خیر تے پہلا تھارا کولو مصیبت منگن میں کریں حالانکہ عذاب کا واقعہ انہ تے پہلا میں ہو گزرے آئیں تے بے شک تھارو رب لوکاں کی زیادتی کے باوجود انہوں نے معاف کر دینا لو ہے تے اس میں بھی کوئی شک نہیں جے تھارو رب سخت سزا دینا لو ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا تتل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد تو کافر لوگ کہیں جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور ان کا رب کی طرفوں کوئی موجزو کیوں نہیں نازل ہوگو گل یہ ہے کہ تم تے بس خبردار کر دینا لائیں تو ہر ایک قوم واسطے ایک راہ دسن والو ہے يعلم ما تحمل كل وما وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار جو کچھ کالسری اپنا شتم مچا رکھے تو جو کچھ کال سریاں گا شکم و کاٹو بازو ہے تو ہر ایک چیز واسطے اس کو لائے ایک خاص اندازو ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال وہ اولے باندھے ہر ایک چیز کو جان نالو تو سب تے بڑو اچھی شان آلو ہے سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار تھارے بچوں جڑو بلے بلے گل کرے تو جڑو اچھے اچھے کرے تو جڑو رات کی انیری میں چھپی ہو وے تو جڑو تیاری کی لو میں ٹرتو پھرتو وے اس وقت سارا برابر ہیں له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ہر شخص واسطے باری باری آن والا فرشتہ مقرر ہے اس کے اگے بھی تو اس کے پیچھے بھی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نال اس کی حفاظت کریں بے شک اللہ تعالیٰ اس نعمت نہ نہیں بدلتو جیڑی کسی قوم ور ہوئی بھی ہے جچر تھوڑی جے وہ نہ نہ بدل دے جیڑی ان کا دل ماں ہے تو جس کسے قوم ور کا آفت لیانی چاہے پھر وہ کسی را ٹل نہیں سکتی تو نہ اللہ تعالیٰ تے سوا کوئی مددگار ہے هو الذي يريكم البوق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال وہی ہے جڑو تونا ڈران واسطہ ہے تو امید لان واسطہ ہے بجلی دست ہے تو وہی پانی نال پریاوہ چھڑنا پیدا کریں ويسبح الْوَعْدُ بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال تب بجلی کی گاج اس کی نال تسبیح بیان کرے تو سارا فرشتہ بھی اس کا ڈر نال کم کم گئے تو وہی چڑھ کے نہ ٹو پھر جس پر وہ چاہے کال چھوڑے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بارہ اٹھ کریں حالانکہ وہ زبردست طاقت آلو ہے والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال دے اگے دعا کرنی برحق ہے تو جڑا لوگ اسنا چھوڑ گئے اگے فریاد وے ان کی فریاد کو کوئی جواب نہیں دے سکتا انہیں اگے دعا کرنی تے بس اس طرح جس طرح کسی نے پانی اگے اپنا دوئے ہاتھ بھی تاکہ پانی اس کا منہ توڑی پج جائے حالانکہ وہ پانی اس تھوڑی کدے نہیں پج سکتو اور کی دعا تے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 کا نفع نقصان کو بھی کچھ اختیار نہیں تم فرما دیو کدے انو تے والوں برابر ہو سکے یا اندھیروں تے لو برابر ہو سکے یا یا گل ہے نے جڑا خدا کا شریک بنایا ہوا ہے شریکاں نے بھی خدا تالا رو جیا جون پیدا کی ہے پھر نے پیدا کرنے کا معاملہ ماں ٹپڑو لگ رہی ہوئے تم فرما دیو بس اللہ تعالی ساری چیزاں پیدا کرنا لو ہے تو وہ ایک لو ہے مجھ غلبہ لو ہے أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الرابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال اس نے آسمان تے پانی ہو پھر اس نال اپنی اپنی مقدار کے مطابق کسی تے کٹھا چل پیا تے پانی کا ہاڑ نے اوپر اٹھی بھی اس طرح کی جگ راہ بھی ان چیزاں پر بھی وہ نال لوگ گینو یا دوجی چیز بنان واسطے اگ مت پاویں اللہ تعالی اس راہ حق تے باطل کی مثال بیان فرماوے پھر جگ تے تک گئے بیکار چلی جائے تے جڑی چیز لوکاں کا فائدہ واسطے وے وہ زمین میں رہ جائے اللہ تعالیٰ اس سے رمثال بیان فرماوے للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا للہ والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد جنہ لوکاں نے اپنا رب کو حکم من لیو انہوں ہے مجھ چنگو بدلو تو جنہ لوکاں نے اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں من کول ہے وہ سارو کچھ زمین میں ہے اور اتنو ہی اس کے نال اور بھی سارا نا عذاب سے واسطے فدیہ میں دے چاہیں گا یہی لوگ ہیں جنہ واسطے برو عذاب ہے تو انہوں نے ٹھکانو دوزخ ہے تبار رین کی مجھ کڑی جگہ ہے أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب تو کیوں جڑو آدمی یقین رکھے جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھارا بر تھارا رب کی طرف نازل ہوا ہے برحق ہے وہ اس آدمی آروں ہو سکے جڑو انو وے نصیحت ہے بس عقل آرائی قبول کریں الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق جڑا اللہ تعالیٰ نال کیا وعدہ نہ پورو کریں تے اس پکا وعدہ نہ توڑتا نہیں ما به ربهم سوء الحساب تو جڑا اس چیز نہ جوڑ رکھیں جس جس کا جوڑ اللہ نے حکم دیتو ہے تو اپنا رب تو ڈرتا رہے تو اوکھا حساب کو خوف رکھیں والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جڑا اپنا رب کی رضا پیچھے صبر کریں تو نماز کی پابندی کریں تو جو کچھ ہم نے انہوں نے رزق دیتو وہ ہے اس بھی جو اللہ تعالیٰ کا رستہ میں خرچ کریں وہ لے بھی تو باندھے بھی تو بدینہ اچھائی نال ٹال تاریں तो यही वे लोग हैं जिन वास्ते آخرت کو कार है جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب یعنی صدا رہن والا باغ جنہ میں وہ آپ بھی داخل ہوئے گا تو انہوں کا باپ دادا تو انہوں کی بیویاں اور انہوں کی الاد بچوں جڑا نیکو کار ہوئے گا وہ بھی تو انہوں کو جنت کا ہر ایک دروازہ سے فرشتہ آئے گا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار دیکھیں گا تھارا پر سلامتی ہے یہ تھارا صبر کو بدلو ہے تو کتنو چنگو ہے آخرت کو یو کارو والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء لوگ جڑا اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہ پکو کرنے کے بعد توڑتا رہیں تو جس چیز نہ اللہ نے جوڑنے کو حکم دیتو ہے اس نہ توڑتا رہیں تو زمین میں فساد کرتا رہے اس لوگوں واسطے لانت ہے تو ان پیڑو کا رہے ویقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے روزی کھلی کر دیں تو جس وقت چاہے تنگ کر دیں تو یہ لوگ دنیا کی زندگی پر بڑیار کریں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کا مقابلہ ماں تھوڑا جا سمان تے بجن کچھ بھی نہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ پھر کافر لوگ کہیں جے انہا ور انہا گا رب کی طرفوں کوئی موجزو کیوں نہیں نازل ہو وہ تم فرما دیو بے شک اللہ تعالیٰ جس نہ چاہے گمراہ رکھے تو ہدایت اس نہ دیئے جڑو اس در متوجہ ہو جائے الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقمئن القلوب جڑا لوگ ایمان لے آیا تے جنہ کا دل اللہ تعالی کی یاد نال مطمئن ہو جائے سنو اللہ تعالی کا ذکر نال دلوں میں اطمینان آوے الذين آمنوا وعملوا الصالحات خوبا لهم وحسن مآب جڑا لوگ ایمان لے آیا تو جنہ نے نیک عمل کیا ان واسطہ جنت کی مبارک باتی ہے تو چنگو انجام ہے كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب اس طرح انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایک امت مرسول بنا کے چلایا ہے جس سے پہلا مجھ ساری امت گزر گئی ہیں تانجے تم انہاں نہ وہ کلام پڑھ گئے سنامیں جڑو ہونے تھارا در نہ وہی کیو ہے تو یہ کافر مجھ مہربان اللہ کو انکار کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو وہی میرو رب ہے اس تو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اس سے پر پروسو کیو وہ ہے تو اس سے کولا مڑ گئے جانوں ہیں وَلَوْ أَنَّ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 تا وہ سارا لوگ نے ہدایت دے چھوڑتو اور ان کافروں برتے سدائی انہیں کا کرتوتا کی وجہ سے کائے نہ کائے مصیبت ضرور آتی رہے یا کی بستی کے کولے کالائی نازل ہوتی رہے اس تھوڑی جی اللہ تعالیٰ کو وعدو آ جائے بے شک اللہ تعالیٰ کدے اپنا وعدہ کے خلاف نہیں کرتو وَلَقَدِ بِرُسُلٍ مِّن قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب اے نبی صلی اللہ تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا تے پہلا رسولہ کو بھی مخور بنایا گیا تھو وروں کافر لوکانا ٹل دے تو رہو چھکڑ میں انہوں نے پگڑ لیو پھر میری سزا کیسی رہی أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد تو کیوں وہ جڑو ایک ایک آدمی کی کمائی پر نظر رکھنا لو ہے تو انہوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریف بنا لیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ذری انہاں کا نا کیوں تم اللہ تعالیٰ نا اسی چیز دس آئے جہی روئے زمین ماں وہ نہیں جانتو یا چھڑی تم اپلاتی اپلاتی گل کریں بلکہ اصل یہ ہے جب کافروں انہاں کا یہ فریب خوبصورت بنا دیتا گیا ہے وہ ہدایت کا رستہ تے روک دیتا گیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیا اس نے کوئی ہدایت لو نہیں لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق ان وقت دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت وہ عذاب تب مجھ زیادہ سخت ہے تب انہوں نے خدا کا کہر سے بچانا لو کوئی نہیں مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار جس جنت وہ وعدو متقیان آ رہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے ایٹ نہر بغتی ہوئیں گی اس کا میوہ تو اس کی چھان صدا رہن آلی رہ گی یہ انجام ہے پریزگار لوگ کہو کہ کافروں کو انجام دوزخ ہے والذین آتیناہم الكتاب یقرحون بما أرسل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب تب وہ لوگ جنہوں نے انہیں کتاب دیتی تھی وہ اس کلام پہ خوش ہو رہے ہیں جڑو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا دن نازل کی ہوگی ہوئے تو ان جماعتوں میں کچھ حصہ بھی ہیں جڑا اس کا کچھ حصہ نہ نہیں منتا تم فرما دیو منا تبت اس سے وہ حکم دیتو گی ہوئے جو ہوں ایک اللہ کی عبادت کروں تو اس نال کسی نہ شریک نہ کروں ہوں اس سے در بلا رہے ہوں تو اس سے کھلا مڑ گئے جانوں میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا جے کدے علم کا آ جان سے بعد بھی تم انہ کی مرضی پر چلیں گا پھر خدا تعالیٰ کے سامنے نہ کوئی تھارو مددگار ویگو تے نہ کوئی بچان لو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب تو یقیناً ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا سے پہلا میں بہت رسول چلایا تھا اور ہم نے وہ بیویاں آلا تے الاد آلا بنایا تھا تے کسی پیغمبر کا اختیار میں یا گل نہیں جے وہ اللہ کا حکم سے بجن کا نشانی لے آوے ہر دور واسطہ ایک حکم لکھے ہوئے ہیں يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللہ تعالیٰ جو چاہے سو ملک کر دے جو چاہے سو باقی رکھے اس سے کھلا اصل کتاب ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ کہ ہم انہوں جس عذاب وہ باتوں کر رہے ہیں ہمیں اس کو کچھ حصوں ہم توڑوں دس چھوڑوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم توڑوں اس سے پہلا چاہ بہرحال تھارے ذمے تے صرف حکم پچا دینو ہے اور ہمارے ذمے حساب لینو ہے يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب تو کیوں یہ تختہ نہیں کہ جی ہم زمین نہ اس کا کنڈا سے ٹکوتا جا رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ ہی حکم کرے کوئی بھی اس کا حکم نہ ہٹانا لو نہیں تے وہ بہت تابلو حساب لینا لو ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ تو انت پہلا لوکانے میں بڑی چال چلی تھی والتدبیر تے ساری اللہ تعالیٰ ہی گئی ہے وہ خوب جانے کہ ہر ایک شخص کی کمائی کہ ہر ایک شخص کے کمائی کر رہے ہوئے تے کافرانہ تامنا ہی پتہ لگ جائے گو جہ آخرت کو کار کس کے وقت ہے ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب کہ کافر لوگ کہیں جی تم اللہ تعالیٰ کا چلایا وہ پیغمبر نہیں تم فرما دیو میرے تھارے بشکار اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی ہے تو ان لوگوں کی گواہی جن کو اسمانی کتاب و علم ہے صدق اللہ العظیم